من ربهم هم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں سامعین سائد کی تفسیر سماعت کیجیے ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے مثلا غیب پر ایمان لانا نماز قائم رکھنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پالینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے ابن جری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور ادابوں سے دور ہیں ابن جری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے الائکہ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا اور اس کی خبر ہم المفلحون ہوگی لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں ابن عباس ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے واللہ اعلم عالم مجاہد ابو العالیہ ربیع ابن انس اور قطادہ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی مروی ہے